حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنوں یعنی قربانی کے دن اور فطر کے دن کے روزوں سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بہتر